السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور تھری حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے تم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ ہیں یہ کلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے ہیں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھن بھنبناٹ کی طرح ہوتی ہے اس طرح یہ کلمات اپنے پڑھنے والے کا اللہ تعالی کی بارگاہ میں تذکرہ کرتے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ دیکھیے میں نے پڑھا یہ کلمات سیدھے عرش تک پہنچ گئے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور ان کی آواز بھی شہد کی مکھیوں کی بھن بناٹ کی طرح ہے اور یہ کلمات خود اللہ تعالی کی بارگاہ میں میرا تذکرہ کر رہے ہیں یہ مجھے یقین ہے بس امیجز بنانے والے امیجز بنائے اور یہی جملے لکھے جو میں نے حدیث میں کہے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ حدیث شریف میں یہ جملے آتے ہیں آپ ایک مرتبہ پڑھیے ایک مرتبہ تذکرہ ہوگا اور کئی مرتبہ پڑھیں گے کئی مرتبہ تذکرہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کہ وہاں ہمارا تذکرہ ہو کتنی بڑی چیز ہے اس لیے اسے پڑھتے رہیے امیجز بنانے والے امیجز بنا لیں اور جو ہے اس کی سرخی یہ لکھ دینا کہ اللہ تعالی کے دربار میں ہمارا تذکرہ کرانے ہمارا تذکرہ ہو یا اللہ کے دربار میں ہمارا تذکرہ ہو یہ کتنی بڑی چیز ہے یہ کتنی بڑی سعادت ہے ہماری اس لیے یہ کلمہ جو بھی پڑھے گا آپ کے گھر میں جب میرا یہ سبق پہنچے آپ جب سنیں فوراً پڑھ لیجئے تو فوراً پڑھتے ہی آپ کا تذکرہ آسمانوں پر ہوگا آپ کی بیوی کا تذکرہ ہوگا آپ کے بچوں کا تذکرہ ہوگا جو پڑھے گا اس کا تذکرہ ہوگا چلتے چلتے پڑھو گے آپ کا تذکرہ ہوگا پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ تعالی ہمارے پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین